بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو باون الرمایہ تیر اندازی ایک عظیم نورانی عمل اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کمان بنائی تیر کمان جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ تیر کمان کی ایجاد حضرت سیدنا شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بادشاہ نے کی اور سب سے پہلے اس کے ذریعہ سے ایک سانپ کو مارا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا تیر انداز ہونا تو بہرحال حدیث صحیح سے ثابت ہے تیر اندازی بڑا نورانی عمل ہے آپ اس مبارک عمل پر اگر تھوڑا سا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے فضائل ہی فضائل اور فوائد ہی فوائد ملیں گے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اس جہادی روحانی نورانی اور مفید عمل کو جاری فرمائے دل چاہتا ہے کہ ایک مستقل کتاب تیر اندازی پر لکھ دوں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے توفیق عطا فرمائے سیاسی ماحول ہمارے جو ساتھی الحمدللہ اپنی آخرت کے باغات آباد کرنے میں مشغول اور منہمک ہیں انہیں اس بات پر کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہم سیاست پر کیوں نہیں لکھ رہے وہ سب ساتھی خوش وہ سب خوش نصیب ساتھی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی میدان جہاد میں ہے تو کوئی میدان تربیت میں کوئی کلمہ نماز اور جہاد کی آواز لگا رہا ہے تو کوئی شہدائے کرام کے اہل خانہ کی خدمت میں لگا ہے کوئی مساجد کی تعمیر میں مست ہے تو کوئی مدارس کی بنیادیں مضبوط کرنے میں مگن ہے کوئی تعلیم امت میں مشغول ہے تو کوئی تزکیہ کی محنت میں جڑا ہوا ہے کوئی تیراکی سیکھ اور سکھا رہا ہے تو کوئی تیر اندازی کی مشق میں اور آلود ہے کوئی امت کو جگا رہا ہے تو کوئی سنت نکاح میں مسلمانوں کا تعاون کر رہا ہے کوئی اسلحہ اٹھائے شہادت کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو کوئی قلم تھامے امت کی اسلام مگن ہے کوئی دینی دعوت شائع کرنے میں لگا ہے تو کوئی حجامہ کے ذریعے خدمت میں مشغول ہے ان حضرات کی زندگی خسارے کے گڑھے سے نکل کر کامیابی کی شاہراہ پر دوڑ رہی ہے اور وہ مطمئن ہیں اور مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ مگر ہمارے وہ کرم فرما جو سوشل میڈیا کی بھوت بری زندگی میں جاتے رہتے ہیں ان کو بہرحال کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سیاست اور انتخابات پر کیوں نہیں لکھ رہے تو بات یہ ہے کہ سیاست اور انتخابات پر لکھنا بہت ہی آسان کام ہے کسی ایک پہلو کو ہی پکڑ لیں تو کالم مکمل ہو جائے عبرت ہی عبرت ہے لطیفے ہی لطیفے ہیں اور تماشے ہی تماشے ہیں کسی کی تائید میں لکھنا چاہیں تو ہزاروں پیدل دلائل سامنے آ جاتے ہیں اور اگر کسی پر تنقید کرنا چاہیں تو لاکھوں شواہد قطار جوڑ لیتے ہیں سنجیدہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آسان سیاست میں دکھ کی داستانیں بہت ہیں اور اگر دلچسپ مزاحیہ فکاہیہ لکھنا چاہیں تو وہ اور آسان کیونکہ ہمارے سیاستدان بذات خود بڑے کسیف لطیفے ہیں مگر یہ سب کچھ لکھنے سے فائدہ کیا ہوگا اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے اب جب کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا تو اس کام پر وقت کیوں لگایا جائے کبھی کسی نتیجے یا فائدے کا امکان ہوا تو انشاءاللہ ضرور لکھیں گے اور ایسے حالات جہاد کی برکت سے انشاءاللہ ضرور آئیں گے جب سیاست کے تلوں سے بھی کچھ تیل نکلنے لگے گا فی الحال تو یہ حالت ہے کہ ایک بار ایک معروف سیاستدان کے بعض بیانات سے بہت تکلیف ہوئی ارادہ کیا کہ انہیں جواب دیا جائے رات کو خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کس پریشانی میں پڑ گئے ہیں آپ ہمارا تو دنیا داری کا کام ہے چنانچہ صبح اٹھ کر اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ دنیا داری میں پڑے لوگ کبھی جہاد کی حمایت کرتے ہیں کبھی مخالفت کبھی دین کے طرفدار ہو جاتے ہیں کبھی بددینی کے تو ان کی کس کس بات کو پکڑا جائے اچھا یہی ہے کہ جتنی عمر باقی ہے دین کے کام میں لگ جائے دین کے کام اور دین کی دعوت میں الحمد للہ نفع ہی نفع ہے باقی یہ بات نہیں ہے کہ دینی دعوت کو لوگ پڑھتے نہیں الحمد للہ امت مسلمہ میں خیر موجود ہے اور دینی جہادی دعوت کو پوری دنیا میں مسلمان قبول کر رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں اگر میں ان میں سے بعض کے خطوط اور جذبے شائع کر دوں تو یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے ماحول میں رہنے والے نوجوان مرد اور خواتین الحمد للہ دین اور جہاد سے نظریاتی طور پر جڑ رہے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ایک اور ابراہیم پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ کمان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاط والسلام السلام کی ایجاد ہے اب ایک اور پیارے ابراہیم کا تذکرہ پڑھتے ہیں یہ ہیں بادشاہت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں قربانیاں اٹھانے والے اولیاء کرام کے سرتاج اہل علم کے رہنما حضرت الشیخ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ علم کی مفتاح یعنی چابی تھے ہاں بے شک ہم جب بھی ان کا تذکرہ اور ان کے اقوال پڑھتے ہیں تو علم کا کوئی نیا باب دل و دماغ میں روشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت اکرام اعزاز اور جزائے خیر کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے مشاری الاشواق سے ان کا یہ قصہ ملاحظہ فرمائیں ابو عبداللہ الجوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن عظم رحمۃ اللہ علیہ سمندر میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے جس رات آپ کا انتقال ہوا تکلیف کی وجہ سے آپ کو پچیس بار قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا اور ہر بار آپ آ کر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے جب انہیں موت قریب محسوس مئی تو فرمایا میری کمان تیار کر کے مجھے دے دو چنانچہ انہوں نے کمان اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسی حال میں انتقال فرمایا مصنف یعنی ابن النحاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں کھڑے کیے جائیں کہ جہاد کے لیے کمان ان کے ہاتھ میں ہو سبحان اللہ سمندری جہاد میں وفات جو کہ خود بڑی شہادت ہے پھر پیٹ کی تکلیف سے وفات جو کہ خود شہادت کا ایک باب ہے اور پھر ہاتھ میں کمان اور اس کمان میں جڑا ہوا تیر سبحان اللہ کیسا زبردست حسن خاتمہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد اور جہادی اسلحہ سے سچی محبت اور تعلق نصیب فرمائے تیر کمان میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بڑی برکت رکھی ہے جو مسلمان اسے اپنے گلے میں لٹکائے اس کے دل کے غم دور ہو جاتے ہیں اور جو اچھی نیت سے خرید کر گھر میں رکھے تو اس کے گھر سے فقر و فاقہ چالیس سال دور بھاگ جاتا ہے حضرات صحابہ کرام اپنے ورثے اور ترکے میں اپنی اولاد کے لیے اور مجاہدین کے لیے اچھی سے اچھی تیر کمانے چھوڑ کر جاتے تھے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں تیر اندازی کا بہت شغف تھا وہ آخری عمر تک بڑے اہتمام سے تیر اندازی کی مشق فرماتے رہے اور پھر اپنے ورثے میں ستر سے زائد کمانیں چھوڑ گئے اور وصیت فرمائی کہ یہ سب کمانیں مجاہدین کو جہاد کے لیے دے دی جائیں خود حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ورثے میں پانچ یا اس سے زائد کمانیں چھوڑیں ہم اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے تیر اندازی کی توفیق اور تیر انداز کی مل تیر کمان کی ملکیت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس نورانی اور مبارک عمل سے جوڑے رکھے اور امت مسلمہ میں اس عظیم سنت اور حکم کو جاری فرمائے ذوق دیکھیں مہارت دیکھیں بھائیوں اور بہنوں پرانی باتوں میں بڑی خیر ہے پرانے طریقوں میں بڑی بھلائی ہے یہ قدامت پسندی نہیں فطرت پسندی ہے دیکھیں یہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں دس سال خدمت کا شرف ارے کسی کو ایک لمحہ بھی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع مل جائے تو دو جہانوں سے بڑھ کر ہے جبکہ ان کو دس سال یہ سعادت نصیب رہی واہ انس تیری قسمت پر قربان حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روح زمین کے خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ایک تھے حضرت امام بحقی رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ ان کا یہ عمل لکھا ہے کہ ان کے لیے بستر بچھا دیا جاتا جس پر وہ تشریف رکھتے اور پھر ان کے سامنے ان کے بیٹے تیر اندازی کرتے ماشاء اللہ ان کی اولاد کثیر تھی اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا فیض تھا حضرت سمامہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہم تیر اندازی کر رہے تھے فرمایا تم لوگ کتنی بری تیر اندازی کر رہے ہو پھر آپ نے کمان لے لی اور تیر پھینکے تو کوئی تیر بھی ہدف سے خطا نہیں ہوا یعنی سب تیر درست نشانے پر لگے یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ روشن ستاروں کا ذوق اور یہ تھی ان حضرات کی جہادی مہارت الحمد للہ امت میں تیر اندازی واپس آ رہی ہے ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مروضہ اسلحہ اب تیر اندازی کا قائم مقام ہے اور یہ بات درست بھی ہے مگر اصل تو اصل ہوتا ہے تیر اندازی اصل حکم ہے اور اس کی برکات بے شمار ہیں بس اتنا یاد رہے کہ تیر اندازی ہو یا گھڑ سواری تیراکی ہو یا حجامہ ان سب میں اچھی نیت اور اخلاص ضروری ہے